ایک ٹہنی کا سفر چٹاخ ایک شاخ سے خشک ٹہنی ٹوٹ گئی وہ زمین پر گر گئی لیکن کیا وہ پڑی رہی سکت ہرگز نہیں وہ اٹھ کر گھومنے لگی کچھ ہی دیر میں ٹہنی ایک دریا کے پاس آ گئی اس میں غوطہ لگائی اور ساتھ ساتھ تیرنے لگی وہ لہروں میں کھیلی یہ ایک اچھا وقت گزر رہا تھا سب ایک ساتھ موسیقی ٹہنی نے اوپر دیکھا اور ایک کوئل کو شاخ پر بیٹھا دیکھا وہ ایک خوبصورت نغمہ کی سیٹی بجا رہا تھا ٹہنی پانی کے کنارے پر آئی اور سننے کے لیے ٹھہر گئی وہ کوئل کی تعریف کرنا چاہتی تھی لیکن ٹہنی بول نہیں سکی وہ اداس ہو کر پھر نکلی جلد ہی وہ ٹہنی گلاب کی ایک جھاڑی میں آ گئی وہ کہنا چاہتی تھی تم بہت خوبصورت ہو لیکن ایسا نہ ہو سکا اس نے تھوڑے دور راستے پر ایک مینڈک کو نظم لکھتے دیکھا ٹہنی ایک ادو دو لائن تجویز کرنا چاہتی تھی لیکن یقیناً وہ نہیں کر سکی بیچاری ٹہنی اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا جس طرفے سے آئی تھی آہ یہ کیا تھا ایک لکیر زمین کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے جو برا راست ٹہنی کی طرف جاتی ہے لائن کا اپنا ٹریک تھا ٹہنی خوشی سے اچھل پڑی لکیریں کھینچنا شروع ہو گیا پہلے اس نے مزید لکیریں کھینچی پھر اس نے تصویریں کھینچی نمایاں خوبصورت تصویریں جنگل کے جانور اور پرندوں کا ہجوم چاروں طرف تھا لیکن ٹہنی نے دھیان نہیں دیا وہ اپنی ڈرائنگ میں ڈوبی ہوئی تھی جلد ہی ایک شاندار منظر نمودار ہوا اس نے راستے بھر دیے اور تمام سمتوں میں پھیل گئے جنگل میں کبھی کسی نے ایسا نہیں دیکھا تھا ہر کوئی ٹہنی کی تعریف کرنا چاہتا تھا پرندے اپنے پر پھڑ پھڑا رہے تھے اور گا رہے تھے پھول کھلے اور جھوم اٹھے تلیوں نے گنگنایا درخت آہستہ سے اپنی شاخیں لہرا رہے تھے لیکن ٹہنی نے انہیں نہ دیکھا نہ سنا اس کا دماغ ڈائنگ سے بھر گیا تھا وہ آگے بڑھتی گئی اچانک آسمان پر اندھیرا چھا گیا او نہیں قطرہ قطرہ قطرہ بارش کی ایک بوند نے تمام خوبصورت تصویروں کو دھو ڈالا جنگل خاموشی سے اداس ہو گیا لیکن ٹہنی بالکل پریشان نہیں تھی یہ جب چاہے نئی تصویریں کھینچ سکتی تھی اب وہ ایک پتے کے نیچے چھپ اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی وہاں بادل پہلے ہی پھٹ رہے تھے جان لیچنر کے دی کلیور سٹک پر منحصر